سلم ہر قسم کی حمد و ثناء بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا اور اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا حقیقی معبود حقیقی ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد ہم و سلام نازل ہوں ذاتی مبارکہ اور مقدسہ پر جن کا نام رام گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ساری انسانیت کی طرف رحمۃ للعالمین بنا کر کے مبوس کیے گئے علامہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم و علیہ ابراہیم الن کا حمید المجید وبارک بارق محمد و علیہ محمد کما بارک ابراہیم و علی ابراہیم علم کا حمید المجید معزز بھائیوں رمضان کا مہینہ تو گزر گیا ہمیں اور ہر شخص کو اپنے نفس سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں عطا فرمایا تو ہم نے اس رمضان کا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا اس رمضان سے ہم نے کیا سیکھا جس رمضان کو اللہ رب العالمین نے دروس اور اسباق کی یونیورسٹی بنایا ہے یا مرکز بنایا ہے جس مہینے کے اندر ہمارے لیے آپ کے لیے امت مسلمہ کے لیے سب کے لیے بے انتہا دروس اور اسباق ہیں کیا ہم نے ان کے بارے میں غور کیا کیا ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا اس کے بارے میں ہر شخص کو اپنے بارے میں سوال کرنا چاہیے رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ بڑا بابرکت مہینہ تھا رمضان کے مہینے میں مختلف قسم کی باتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشروع کی تھی ہم میں سے اکثر لوگوں نے ان تمام باتوں کو انجام دیا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کا مہینہ ہی صرف عبادتوں کے لیے ہے رمضان کا مہینہ گزر جائے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دینی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور بندگی سے اپنے آپ کو نکل جانا چاہیے یا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ ابامن کی بہت عبادت کر لی ہماری نجات کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے قطع یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں ہمارے ذہن دماغ کے اندر نہیں آنی چاہیے رمضان کا مہینہ بڑی حکمتوں کا کے لیے اور دروس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا اور اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں اور اس کے ہر فعل میں حکمتیں ہوتی ہیں رمضان کے اندر بڑی حکمتیں اور اس کے اندر بڑے سارے دروس ہیں جن پر ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے سب سے پہلا درس جو میں رمضان کے بابرکت مہینے سے ملتا ہے اللہ کی عبادتوں سے رمضان کے مہینے میں کرنے سے ملتا ہے وہ خالص اللہ رب کی وحدانیت کے اقرار ہے اللہ کے سلط حدیث منصامہ رمضان ایمان و احتساب خوشِلحمہ تقدمہ من بھی جو اللہ رب العالمین پر خالص ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کسی اور سے اس کے کوئی منفعت نہیں ہے کسی اور سے اس کو سروکار نہیں ہے کسی اور سے داد و دہش کی اس کو خواہش نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے عجر کا اس کے نیکیوں کا اور اس کے روزے کا ثواب اور بدلا دینے والا منسام رمضان ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور صرف اسی سے عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو پھر اللہ منظم بھی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پر ایمان یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خالص و عدالت کے قرار کرنا ہے یہ عظیم درس ہے جو میں رمضان ہی کے مہینے سے نہیں بلکہ اسلام کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں ہر عبادت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ حج ہو نیکی کا حکم دینا ہو مرکر سے لوگوں کو روکنا ہو ماں باپ کی خدمت و اطاعت ہو کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہر عبادت کا سب سے پہلا درس ہمیں توحید ملتا ہے کیونکہ توحید ہی وہ خاص خالص عبادت ہے جس کے بغیر انسان کی نجات ناممکن ہے توحید انسان کے دلوں کو پاکیزگی عطا کرتی ہے جب تک آپ کا دل پاک نہیں ہوگا شرک سے نفاق سے کفر سے اور دل کی گندگیوں سے آلائشوں سے آپ کا دل پاک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اور ہم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے اللہ کا ارشاد ہے یوم یوم بنون اللہ اللہ سلیم جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے وہی انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوگا قلب سلیم کیا ہے وہ قلب و دل جس دل کے اندر شرک نہ ہو کفر نہ ہو نفاق نہ ہو ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو وہ قلب سلیم کہلاتا ہے یہ توحید کی برکت ہے کہ توحید کی برکت ہی سے اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کو قیامت کے دن حاصل ہوگا تو دل کی پاکیزگی توحید ہمیں سکھاتی ہے قرآن کریم اللہ رب العالمی نے توحید کو زکوٰۃ قرار دیا ہے اللہ ربان فرمائے کی فوائل المشرقین الزین زکا ان مشرقوں کے لیے ویل ہے بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کوئی مشرق کوئی کافر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے زکوٰۃ مسلمانوں پر اللہ نے فرض کیا ہے غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر ہے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ سے مراد توحید ہے کیونکہ توحید بھی زکوٰۃ ہے یہ آپ کے دل کو پاک کرتی ہے توحید آپ کے دل کو توحید نفاق سے کفر و شرک سے پاک کرتی ہے جس طریقے زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتا ہے اس طریقے سے توحید انسان کے دل کو پاک و صاف کرتی ہے امن قیم رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث اور امام فرماتے کے مفسرین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد کیا ہے وہ مالی زکوٰۃ نہیں ہے جو ایک مسلمان سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دیتا ہے کیونکہ مشرقین پر کفار پر اللہ نے فرض فرضی نہیں کیا ہے زکات ان پر فرض ہوئی ہے مسلمانوں پر فرض ہوئی ہے لہٰذا یہاں زکات سے مراد کا دل کی پاکیزگی توحید اللہ پر خالص ایمان اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنا اللہ جین جو ایمان لائے تو ایمان کو ظلم سے پاک رکھا شرک سے پاک رکھا شرک سے خرط ملت نہیں کیا ایسے لوگوں ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں لہٰذا توحید جو سب سے عظیم درس ملتا ہے رمضان کے بابرکت مہینے سے روزے سے تمام باتوں سے یہ بنیادی درس ہمیں ملتا ہے میرے بھائیوں لہٰذا اس آدمی کی زندگی میں توحید خالص نہیں ہوگی اس آدمی کے لیے نجات ناممکن ہے نہیں ہو سکتا نجات یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر چلے جائے اور ایسا ناممکن ہے لہذا وہ شخص بھی جس کے ایمان کے اندر خالص توحید نہیں ہوگی اگر اس نے شرک کیا ہوگا اللہ اربامن کبھی بھی ایسے انسان کو جنت کے داخل نہیں کرے گا توحید یہ بنیاد ہے توحید خالص یہ احساس ہے جس طریقے سے آدمی کے جسم کے اندر روح ہے وہی حیثیت ہمارے دین کے اندر توحید کی ہے بغیر روح کے کسی انسان کا تصور نہیں ہو سکتا بغیر جڑ کے کسی درخت کا تصور نہیں ہو سکتا وہی حیثیت ہے توحید کی دین اسلام کے اندر کہ جب تک توحید خالص انسان کی ایمان اور دین کے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کے لیے جاتنا ممکن ہے دنیا کا کتنا بھی عمل کر لے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بیکار اور اور گا ہوگا اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لہذا توحید کے عظمت کو سمجھیں ہم توحید پر اسی لیے بار بار ہم درد دیتے ہیں کیونکہ آج میرے بھائیوں بڑا افسوس کا عالم ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو توحید سے عادل اور خالی ہیں ماہ رمضان میں جبیل دابا سمی کی طرف سے خیمے کا افطار لگتا ہے جہاں روزانہ تین ہزار کے آس پاس لوگ آتے تھے اور اردو اور ہندی کے خیمے میں ایک ہزار لوگوں کی تعداد رہتی تھی لیکن میرے بھائیو ہم نے دیکھا ہر دن کہ دسیوں ایسے لوگ آتے تھے جن کے ہاتھ میں دھاگے بدھے ہوتے تھے جن کے گلے میں تعمیر لڑکتی رہتی تھی جن کے پاؤں میں کالے دھاگے بدھے ہوتے تھے ایسے دسیوں آدمی کو بلکہ اور کثیر تعداد میں ہم نے لوگوں کو دیکھا اور الحمدللہ للہ بہت سارے لوگوں کو ہمیں نصیحت بھی کی انہوں نے دھاگے بھی اتار دیے تعویذ گنڈا بھی اتار دیا روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن اللہ پر خالص ایمان نہیں ہے دھاگوں پر ایمان ہے تعویذ بندے پر ایمان ہے کڑے اور چھلے پر ایمان ہے ایسے روزے سے انسان کا کیا فائدہ ہوگا منسا مر ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر خالص ایمان رکھتے ہوئے ایسی نماز سے کیا فائدہ انسان دھاگا پہن کر کے آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے دھاگے کو نفع نقصان کا مالک یا نفع نقصان کا ذریعہ سمجھتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے میرے بھائی شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کے منتا اللہ کا سرخ جسے تعویذ لٹکایا کوئی بھی چیز لٹکائی اپنے ہاتھ میں گلے میں کہیں بھی جسم کے اندر اس نے اللہ رب کے ساتھ شرک کیا اگر اسے نفع نقصان کا مالک سمجھتا بڑا شرک کرتا ہے یہ اگر نفع نقصان کا ذریعہ سمجھتا تو یہ چھوٹا شرک ہے شرک بہت خطرناک ہے میرے بھائی اس لیے توحید کا ذکر ہو تو توحید کے ذکر سے آپ مت اٹھائیں آپ کو خوشی ہونی چاہیے اہل ایمان کی خصلتوں میں سے ایک عظیم خصلت ہے کہ جب توحید کا خالص اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی کے مارے اچھلنے لگتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ خالص اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے یہ مشرقوں کی علامت ہے کہ جب کہ جو خالص توحید کا ذکر ہو تو مشرق کیا کرتے ہیں مشرقوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں وہ آنکھ اور منہ بنانے لگتے ہیں کہ ہمیشہ توحیدی کا ذکر ہوتا ہے ہمیشہ شرک سے کیوں لوگوں کو منع کیا جاتا ہے یہ اہل ایمان کی خوبی نہیں ہے اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ جب توحید کا ذکر انسان خوش ہو جائے اتنی ہی واحد خوبی اور عبادت ہے جو انسان زندگی میں کرتا ہے دنیا کی سب سے لمبی عبادت اگر ہے دین کے اندر توحید ہے انسان اگر توحید پر قائم ہے تو روتے سوتے ہوئے بھی اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی اور دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی بات کے اندر لگا رہتا ہے روزہ انسان صبح شادی سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک رکھتا ہے انسان زکات سال سال بھی مرتبہ دیتا ہے انسان نماز دس منٹ پڑھتا ہے نماز ختم ہو گئی لیکن توحید ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان توحید پر قائم ہے اس کی پوری زندگی ستر سال اسی سال کی زندگی اس کی جو ملتی ہے وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ قائم رہتا ہے کتنا بڑا فخر ہے توحید کا کہ توحید ایک واحد انسان اللہ ربابل کی بات میں ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ اس سے بڑی کوئی عبادت اسلام کے اندر نہیں ہے توحید سے بڑی عبادت پوری زندگی انسان کی توحید پر رہتی ہے اگر انسان توحید پر قائم ہے تو اور اگر توحید پر قائم نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شک کرتا ہے اس کی ساری باتیں اس کی ساری زندگی بیکار ہے یہ عظیم خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے خالص اہل توحید کے لیے کہ اگر توحید خالص پر قائم رہیں گے اللہ رب نے ایسے لوگوں کے لیے جنت بنا کر کے رکھا ہے اللہ کے سر اللہ شیم دخرنار جو مرا اس حالت میں کچھ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا ہمیشہ رہے گا جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اس حالت میں اس کو اوقات ہوگی وہ کہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے داخل کرے گا وہ مسلم کی حدیث ہے تو سب سے عظیم درس جو میں رمضان کے روزوں سے ماہ رمضان سے ملتا ہے وہ توحید خالص کہ انسان توحید خالص کو اپنائے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اللہ کے حکم پر روزہ رکھا اللہ نے صرف روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے اللہ نے اس سے پہلے آپ کو توحید کا حکم دیا ہے پہلے توحید کو مانی اس کے بعد روزے کا نمبر آتا ہے ہمارے بیر جبل کو بھیجا یمن کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے اہل کتاب کے پاس اہل کتاب اللہ پر ایمان رکھتے تھے سارے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے ہمارے نبی پر صرف ان کا ایمان نہیں تھا آخرت پر بھی ایمان تھا تورات انجیل پر ان کا ایمان تھا تمام نبیوں پر ان کا ایمان تھا ہمارے بھی ان کے پاس بھیجا کہا جاؤ سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں یعنی اللہ کے رسول علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا اللہ پر ایمان رکھتے تھے نبی نبیوں پر ان کا ایمان تھا آخرت پر ایمان تھا خبر میں سوال جواب ہوگا اس پر ان کا ایمان تھا جنت اور جہنم پر ایمان تھا فرشتوں پر ان کا ایمان تھا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ان کا ایمان تھا تمام چیزوں پر ان کا ایمان تھا پھر بھی ہمارے بالخلا کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا خالص ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا کیوں اور ہمارے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینا کہ ہمارے ہمیں بھی اللہ کا نبی مانے ہمیں بھی اللہ کے رسول تسلیم کریں اس لیے توحید اور سنت جب تک دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے اندر نہیں ہوں گی انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا انسان کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی تو یہ توحید خالص ہے جو آپ کو قدم قدم پر ہمیں اس کا درس ملتا ہے اور رمضان کے مہینے سے بھی ہمیں سب سے پہلے اسی بات کا درس ملتا ہے کہ جس رب کے کہنے پر ہم نے روزہ رکھا اس رب نے ہمیں اور آپ کو اس سے پہلے توحید کا درس دیا ہے اس سے پہلے توحید کا درس دیا ایمان لانے کے بعد ہمارے نے فرمایا کہ اگر وہ اس بات کو مان لیں تب ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے پر نماز فرض کی ہے نماز پڑھنے لگے بتانا اللہ نے زکات فرض کیا ہے تم تم سے مالداروں سے دی جائے گی اور تمہارے فقرا اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی لہذا سب سے اونچی جو عبادت ہے اسلام کے اندر وہ توحید خالص ہے خالص اللہ کے بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے اور انسان اگر اس پر قائم ہے وہ پوری زندگی سوتے ہوئے بھی اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی بے و شرا کرتے ہوئے بھی سفر کرتے ہوئے بھی اس کی پوری زندگی اللہ رب کی بات میں گزرتی ہے اس دنیا کی اسلام کی سب سے عظیم عبادت ہے سب سے لمبی عبادت ہے جو انسان ہمیشہ اللہ کی بات میں رہتا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے آپ عمرہ کرتے ہیں چند دنوں کے لیے گھنٹوں کے لیے آپ حج کرتے ہیں چند دنوں کے لیے حج کرتے ہیں لیکن توحید ایک ایسی بات ہے انسان پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر رہتا ہے عبادت کے اندر انسان رہتا ہے لہذا سب سے عظیم درس ملتا ہے توحید کا انسان اللہ رب کی خالی سے بات کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے اللہ رب العالمین نماز روزے کے بعد توحید کے بعد نماز فرض کیا ہے نماز بھی جس رب نے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اسی رب نے آپ کو نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا اور نماز صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں چند دنوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہمیشہ لڑکا بالغ ہو گیا بالغ ہونے کے بعد اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے نماز پڑھنا اس کے لیے واضح بہت ضروری ہو جاتا ہے جیسے ہماری تعداد جمعے میں رہتی ہے ہماری تعداد عیدین اور بقرعید کے اندر رہتی ہے وہی تعداد ہر نماز کے اندر ہماری ہونی چاہیے لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ مسجدیں چند دنوں تک آباد رہتی ہیں اس کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا روزے میں نماز فرض ہے نماز نہیں پڑھیں گے روزہ نہیں قبول ہوگا لہذا نماز پڑھ لیتے کچھ لوگ میں بھی اکثر لوگ نماز چھوڑ دیتے نہیں پڑھتے تو میرے بھائیوں جس رب کے کہنے پر آپ نے روزہ رکھا ہے اسی رب العالمی نے آپ پر اس سے پہلے نماز پڑھ کی نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے روزہ تو معاف بھی ہے بوڑھے ہو گئے نہیں رہ سکتے ہر دن کے بدلے ایک مسکن کو کھانا کھلا دیجیے بیمار ہو گئے نہیں رہ سکتے روزہ ہر دن کے بدلے ایک مسکن کو کھانا کھلا دیجیے لیکن نماز نہیں معاف ہے کبھی یہ مسکن کو کھانا کھلانے سے نہیں چلے گا نماز قدائے عمری نہیں ہے اسلام کے اندر کہ نماز نہ پڑھو بعد میں قد عمری کر لیں گے ہو جائے گا نہیں قداع عمری اسلام کے اندر یہ سب حرام ہے قدائے عمری کرنا یہ دین کے اندر نئی چیز ہے جو لوگوں نے جاگ کر رکھا ہے اور نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ بعد میں قد عمری کر لیں گے ہو جائے گا ایسا نہیں میرے بھائی قدائے عمری اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو نماز روزے سے کہیں زیادہ اہم ہے توحید اور ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت اسلام کے اندر نماز ہے نماز کی پابندی ضروری انسان کے لیے کسی بھی حالت انسان نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ناپاک ہے تو بھی انسان کو نماز پڑھنا ہے اردو نہیں کر سکتا تو بھی انسان کو نماز پڑھنا ہے کھڑے ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتا بیٹھ کر کے پڑھنا ہے لیٹ کر کے پڑھنا ہے کسانوں سے پڑھنا ہے لیکن نماز کسی بھی صورت میں انسان نہیں چھوڑ سکتا یہ نماز کی اہمیت اور اس کی عبادت ہے جس رب کے کہنے پر ہم نے آپ نے روزہ رکھا اسی رب العالمی نے ہمارے اوپر نماز کو سے پہلے فرض کر دیا دوسرا درد شرک سے اشتراک کہ انسان شرک سے دوری اختیار کرے اللہ کی معاشرے سے دوری اختیار کرے رب العالمین کے کہنے پر آپ نے رمضان میں نہیں کھایا نہیں پانی پیا اسی رب العالمین نے آپ کو شرک سے دور رہنے کا ہمیشہ کے لیے حکم دے دیا رب کی ایک بات مانے دوسری بات نہ مانے پہلے کتاب کی روش تھی یہودیوں کی صفت ہے یہ کہ ایک بات کا ماننا دوسری بات کا انکار کر دینا ایک بات ہم نے لے لیا کہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں کھائیں گے نہیں پانی پئیں گے جب تک افطار کا وقت نہیں ہوگا اسی رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنے کے لیے ہر وقت ہر آن ہمیشہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر شکر میں حکم دیا ہے کہ آپ ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیجیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سمایا لا تو شریف بلّی حرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں جھلا دیا جائے چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے برداشت کر لینا جل جانا قتل ہو جانا گھوارا کر لینا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا گھوارا مت کرنا دے دینا اپنی جان مرنا تو ہے ایک دن آج نہیں تو کل ہماری باری ہے سب کی باری ہے سب کو مرنا ہے آج بچ گئے کل نہیں بچیں گے لیکن موت وہ ہے جو انسان توحید پر مرے مرنا تو سب کو ہے چاہے موت مانے نہ مانے موت سے کتنا انسان بھاگ سکتا نہیں بھاگ سکتا موت آپ کو آ کر کے رہے گی مرنا اصل نہیں ہے مرنا تو ہر انسان کے لیے دیا گیا ہے اصل یہ ہے کہ جب آپ کی موت ہو تو توحید کی حالت میں شرک نہ کریں آپ آپ کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو آپ کے اعمال میں شرک کا وجود نہ ہو آپ خالص توحید پر قائم ہوں اس وقت آپ کو فات ہوئی سب سے اصل چیز مرنا تو ہے سب کو ایک دن کتنا جیے گا انسان سو سال ڈیڑھ سو سال اسے زیادہ انسان جی نہیں سکتا جینا بھی نہیں چاہیے ہمارے بھی بہت بہت لمبی عمر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے انسان دوسرے کا محتاج ہو جائے انسان بستر پر پیشاب پیخانہ کرے آپ کی اولاد بد دعا کرنا شروع کر دے گی کہ کب یہ مر جائے دوسرے رشتہ بد دعا کرنا شروع کر دیں گے کہ ان کی موت لکھی کہ نہیں لکھی ہے کب ان کی موت آئے گی سب تمنا کریں گے کتنا جلدی یہ مر جائے اس سے لمبی عمر کی کبھی بد دعا کرنا یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عمر دے ہمیں توحید پر رکھے شرک سے محفوظ رکھے اپنی اطاعت رباط والی زندگی عطا فرمائے یہ انسان کو دعا کرنا چاہیے لمبی عمر کی دعا کرنا یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے ہماری نبی بھی لمبی عمر اور بہت زیادہ بڑی عمر کے لیے اللہ تعالیٰ کی سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی لمبی عمر سے محفوظ رکھ کہ ہم دوسرے کا محتاج ہو جائے ہماری عمر ترسٹھ سال کی تھی تو میرے بھائی مرنا ہے ایک دن لیکن اصل موت یہ انسان کی توحید پر آئے شرک پر نہ ہو انسان کی موت اگر آپ کی موت اس وقت ہوئی آپ انشاءاللہ شاء جنت کے حقدار ہوں گے اگر شرک کر لیا ہوگی زندگی میں توبہ کر لیا اللہ کو معاف کر دے گا اللہ معاف کرنے والا جس رب العالمین نے آپ کو ہم کو کھانے پینے سے منع کیا ہے اسی رب العالمین نے ہم اور آپ کو شرک سے منع کیا ہے بداس سے منع کیا ہے ریاکاری کاری سے منع کیا ہے کفر و نفاق سے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے ظلم اور جاتی سے منع کیا ہے ماں باپ کی نفرمانی سے منع کیا ہے اور بہت سارے جو گناہ انسان کرتا ہے ان تمام گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے لہذا ان گناہوں سے بھی بچنا آپ کے لیے ضروری ہے تیسرا درس میں تقوی کا ملتا ہے اللہ رب العالمین نے کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا تقوی کے اندر سب سے پہلے توحید آتی ہے شرک سے بچنا آتا ہے توحید کے اندر یہ بھی آتا ہے تقوی کے اندر کہ اس کی تقوا یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے چند گھڑیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے اللہ کے کر کے اللہ کی مندی مول اللہ کی مندی حاصل کر کے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لے یہ تقوا کہا جاتا ہے انسان حرام مال سے بچ جائے مال حلال کما کر کے حرام مال سے بچ جائے انسان گناہوں سے بچ جائے نیکی کر کے انسان شادی بیاہ کر کے جناکاری سے بچ جائے یہ ساری چیزیں تقوا ہے تقوا کے اندر بچاؤ کمانا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے بچائے نافرمانی سے بچائے اپنے انسان اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے انسان آنکھوں کا زنا کرتا ہے آنکھوں کا زنا کرنا بہت عام ہو گیا ہے انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے انسان خلوت اور تلائی میں ہوتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں انسان موبائل کو کھول کر کے گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے گانے سنتا ہے اور اس طریقے سے تصویریں دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں حرام ہے آنکھوں کا زنا ہے اللہ کے سن نے آنکھوں کا زنا سننا فرمایا ہاتھ کے جنا سے منع فرمایا پاؤں کا جنا ہوتا ہے آج یہ ساری چیزیں کرنا آسان ہو گئے انسانوں کے لیے تو تقوا یہ میرے بھائی کہ انسان بچے اپنی آنکھوں کو بچائے اپنے ہاتھ کو بچائے اپنی زبان کو بچائے زبان سے نکلے تو صحیح بات نکلے زبان سے نافرمانی والی بات کو والی بات نہ نکلے انسان زبان کی حفاظت کرے یہ بھی رمضان کے مہینے کا بڑا درس ہمارے لیے ملتا ہے تو تقوا کے اندر معنی بچاؤ کا ہے انسان حل مال حلال کمائے حرام مال سے انسان بچے انسان نوکری کرتا نوکری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے تقوا اختیار کرے اپنے بچوں میں اپنی اولاد میں اس طریقے سے کاروبار میں دنیا کی تمام چیزوں میں تمام مراحل میں انسان کے اندر تقوا ہونا چاہیے کہ انسان خیانت نہ کرے انسان ظلم نہ کرے جاتی نہ کرے رشوت اور سود نہ لے ان تمام چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے تو تقوا کے لیے اللہ نے رمضان کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے اخلاق اور کردار کی بلندی یہ بھی ہمارے لیے رمضان کا درس ملتا ہے اللہ کے سرفنا جب انسان روزے دار ہو اگر کوئی اس کو جھگڑا کرتا ہے تو کیا کہے کہ میں روزے تھے گالی کر دینے سے گلوچ کرنے سے جبت کرنے سے ظلم جاتی کرنے سے ہمیشہ بنا کر دیا گیا ہے لیکن رمضان کی عظمت کا اور اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر آپ سے کوئی گالی گلوچ کرے تو آپ کھو کہ بھائی میں روزے سے ہوں آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کا جو جواب اس میں سے دے دیں گالی گلوچ دینا شروع کر دیں اس سے ہمارے اخلاق اور کردار کردار کی بلندی کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے اندر اخلاق اور کردار کی بلندی کو پیدا کریں اچھے اخلاق سے پیش آئیں دس پنچ درگزر کر دیں لوگوں کو معاف کر دیا کریں لوگوں کو معاف کر دیں درگزر سے کام لیں اچھے اخلاق سے پیش آئیں اپنے ہوں پرائے سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں جو غیر ہے اسے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اسے زیادہ اچھا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے آپ کے دین کا آپ کے کردار کو آپ کے منحط کو قبول کر لے آپ اس کے ساتھ سختی سے ترسروئی سے اور بدخلطی سے پیش آئیں گے تو آپ اس کو دین سے اور دور کر دیں گے اسے دین ایمان سے دور کر دیں گے اسے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ جو ہم سے الگ ہیں غیر مسلم ہیں یا اس طریقے سے اور کوئی ان کی خامیاں پائی جاتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اس لیے پیش آنا چاہیے تاکہ ہمارا اخلاق دے کر کے ہم سے متاثر ہوں ہمارے اخلاق کو دے کر کے ہمارے طور طریقوں کو بھی اپنا لے ہمارے مناز کو اپنا ہمارے عقیدے کو اپنا لے تو کو اپنا لے اگر بدخلقی سے پیش آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں گے کیا فائدہ بدخلقی سے ہمارا بھی معاملہ ایسے رہے گا ہم بھی لوگوں کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئیں گے تو جو پرائے ہیں پرائے کسی بھی تعلق سے ہوں چاہے عقیدے کے لحاظ سے اور چاہے دین کے لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے منحص کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے اگر ہم سے پرائے ہیں ہمارے پر فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ اپنوں کے مقابلے میں زیادہ نرمی سے پیش آئیں زیادہ نرمی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے ہمارے طور طریقے کو بھی قبول کر لیں کہ اخلاق کی بلندی اور کردار کی بلندی ہمیں سکھاتا ہے روزہ صبر کی تعلیم دیتا ہے روزہ صبر انسان کرتا ہے کھانے پینے سے کھانے پینے سے انسان صبر کرتا ہے لا کتاب پر رہتا ہے انسان یہ رمضان کا مہینہ صبر کی تعلیم دیتا ہے انسان صبر کر انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی پریشانیاں آتی ہیں کبھی انسان برسے روزگار ہوتا کبھی انسان نہیں ہوتا کبھی انسان بیمار ہوتا ہے کبھی انسان صحت مند ہوتا بہت ساری پریشانی انسان کی زندگی میں آتی ہے انسان کو صبر کرنا اللہ تعالیٰ دعا کرنا ہے تو رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب عجر دیتا ہے میرے حساب صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو صبر بھی یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اور صبر تین طرح کا ہوتا ہے ایک اللہ کے اعتبار پر قائم رہنا نمبر دو اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا نمبر تین تکلیفوں اور پریشانیوں پر صبر کرنا اگر آپ صبر کرتے ہیں اور اس کا صحیح علاج بھی کرتے ہیں اللہ پر توقع بھروسہ رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزر سے نوازتا ہے تو تین طرح کا صبر ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے دین میں آسانی میرے بھائی دین کے اندر سختی نہیں ہے اللہ نے رمضان کے مسائل بیان کے کیا بنایا عید اللہ بھی کم ولا عید من اصل اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا ہے دین کے اندر خون نام کی چیز نہیں ہے دین کے اندر سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو اپنے پر لازم کر لے جو اس پر لازم نہیں ہے سختی سے اسلام کے اندر منع کیا گیا سختی ہلاکت کا ذریعہ ہے گلو ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے اس سے منع کر دیا گیا دین اسلام کے اندر دین آسان کیا گیا اور ہر وہ چیز دین کے اندر ثابت ہے وہ آسان ہمارے لیے اس میں گلو نہیں ہے لہذا انسان سختی سے بچے گلو سے بچے کسوری سے بچے یہ دین یہ بربادی کا ذریعہ ہے اللہ کے تدین سے دین کے اندر غلو نے لوگوں کو پہلے حالات کو برباد کر دیا تو دین رمضان کا روزہ ہمیں آسانی سکھاتا ہے آسانی کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو آسانی کرنا چاہیے آسانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اس طریقے سے آسانیاں جو دی جاتی ہیں ان آسانیوں کو انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے روزہ انسان کی سرکش نفس کی سرکشی کو توڑ دیتا ہے نوجوان لوگ ہیں آج تو بڑا معاملہ ہے کہ لمبی لمبی عمر ہو جاتی لوگ شادیاں نہیں کرتے میرے بھائیوں روزے میں انسان کے لیے کیا ہے یہ بچاؤ ہے اللہ کے سور نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتے شادی کر لے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو روزہ رکھے کیونکہ روزہ شہبتوں کو توڑ دیتا ہے جنت کو اللہ نے شہبتوں سے گھیر دیا ہے انسان شہبتوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنم داخل کرے گا تو شہبت کو توڑ دینے والی چیز روزہ ہے آپ نوجوان ہیں اگر آپ کے پاس ابھی فی الحال استاد نہیں ہے نہیں کر سکتے شادی کسی بھی وجہ سے آپ روزہ رکھیے روزہ آپ کی شہبت کو توڑ دے گا کم کر دے گا لیکن غلط چیزوں کے اندر پڑ جانا بہت سارے لوگ غلط چیزوں غلط حرکتیں کرتے ہیں میرے بھائی اس انسان کی جوانی بھی برباد ہوتی ہے انسان کی قوت بھی برباد ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں نبی کی تعلیم کے خلاف نبی نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا روزہ رکھیے روزہ سے انسان کی شہبت کم ہو جاتی ہے اسے انسان روزہ رکھے اللہ سے دعا کرے اسباب اختیار کرے بال حلال کمائے اور اس کے لیے کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی صلاح کرے گا تو یہ بھی رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ روزہ رکھو آئے نوجوانوں اگر تم شادی نہیں کر سکتے اللہ جو طاقت دی طاقت کی حفاظت کیجیے اللہ جو آپ قوت دی اس کی حفاظت کیجیے نوجوانی کی حفاظت کیجیے اللہ کے سر قدیث نوجوان اگر اللہ نوجوان جو نوجوانی جس کی گزرتی ہے اللہ کی بات میں اللہ اور قیامت کے کدھر سے اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے گا وہ شاہ فی بات اللہ ایسا نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی بات میں نوجوان ہوتا ہے زندگی گزارتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے سے جگہ دے گا لہذا غلط چیزوں سے بچیں بری حرکتوں سے بری عمال سے بچیں اور یہ اخلاق کی پستی ہے یہ یہ گندگی ہے یہ جس میں بہت سارے نوجوان ہمارے ملوث ہیں اللہ تعالیٰ اور سب کو ہدایت دے لہٰذا روزہ کیا میرے بھائیوں اپنی طاقت اور جوانی کی بات کیجیے ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت میں آپ سوال کیے جائیں گے آپ سے پوچھا جائے گا اللہ رب نے جو آپ کو طاقت اور جوانی دی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بطور خاص سوال کرے گا انسان کی عمر کے بارے میں عمر میں جوانی آتی ہے لیکن ہمارے بھی فرمان شباب بھی مابلہ اللہ اس کو جوانی دی جوانی کہاں اس نے خرچ کیا اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا سوال کیا جائے گا آپ سے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اللہ گیبان ہے رقیب ہے رمضان میں روزہ رکھا آپ نے کھانا نہیں کھایا اکیلے تھے آپ تنہائی میں کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اللہ گیبان ہے جیسے آپ نے رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں کیا سب ساری چیزیں نہیں کھانا کھایا نہیں پانی پیا کہ اللہ دیکھنے والا ہے وہی احساس ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے جب بھی برائی کرنے کے لیے ہم جائیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کوئی نہ دیکھ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اللہ رقیب جس رب کے کہنے پر ہم نے رمضان میں کھانا نہیں کھایا تھا دن میں اسی رب العالمی نے منع کر دیا لہٰذا ہم اس کے بعد ہے اللہ دیکھنے والا نہیں ہے اللہ کے دینے رقیب ہے اللہ کا ایک نام رقیب ہے نگران نگہبان اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز وزر اور غائب نہیں ہے یہ سارے درست ملتے میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کے اطاعت کرنا نبی نے فرمایا جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے اس کے حرکت بربادی ہو جسے ماں باپ بڑھاپے میں ملے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہو یہ بھی رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے ماں باپ کے اطاعت کرے ماں باپ کا خیال رکھیں ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے اللہ اس کے رسول کے بعد ماں باپ ہی کا حق آتا ہے اللہ رب نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا بیان کیا کہ ماں باپ کو نہ ماں باپ کو برا نہ کہو بھلا نہ کہو ان کو ماں باپ کے ساتھ سختی سے نہ پیش آؤ ماں باپ کے سامنے رخ نہ کرو اتنا بڑا مقام ماں باپ کا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بعد ان کا حق بیان کیا لہذا میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے رمضان کا مہینہ ہمیں گمشاری کی تعلیم دیتا ہے رمضان کے مہینے سب کا خراب کرنے کا حکم دیا گیا غریب ہے لوگ یتیم ہیں مسکین اور بیوہ ہیں ان کی ہمدردی کیجیے گمگساری کیجیے اللہ نے مال دیا ہے اس مال سے ان کی مدد کیجیے یہ بھی رمضان کا مہینہ ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے بے شمار ضرور سے میرے بھائیوں رمضان کے اگر چند درسوں پر ہم نے عمل کر لیا اللہ تعالیٰ کی بات امید ہے تو ان شاء اللہ ہماری زندگی قائم پر جائے گی ہماری زندگی کی تبدیلی آئے گی اچھائی سے اور زیادہ اچھائی کی طرف ہم جائیں گے اور برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہم آئیں گے شرط یہ ہے کہ ہم درست پت کے بارے میں غور کریں اور اللہ رب العالمین نے دن ہم کو دیا ہے اس دن کی قدر کریں اس کے اوپر قائم رہیں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں دین پر قائم رکھے اللہ رب العامین ہمیں توحید پر قائم رکھے شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ عبلام نبی کی سنتوں پر قائم رکھے بدعت اور خرافات سے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فرقان ادب منافان ہوا کو بلاۃ ذکل ان نے ہوتا اعلیٰ جواب ان کے لیے